حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق پوچھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجتا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں تعاون پھوٹ پڑی ہو اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پھر تعاون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا حبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کو نظر بن شمیل نے بھی داود سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونتیس